اور یہودی آپ سے ہرگز راضی نہیں ہوں گے اور نہ ہی نصارا یہاں تک کہ آپ ان کی ملت کی پیروی کریں آپ فرما دیجئے بے شک اللہ کی ہدایت ہی حقیقی ہدایت ہے اور اے مخاطب اگر تم نے ان کی خواہشات کی پیروی کی اس علم کے بعد بھی جو تمہارے پاس آ چکا ہے تو پھر تمہارے لیے اللہ کے مقابلے میں نہ کوئی حمایت کرنے والا ہوگا اور نہ کوئی مددگار